الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية <coughs> صدق الله العظيم قرآن مجید کی ہفتہ واری تفسیر کا سلسلہ یہاں مسجد میں گھر سے دراز سے جاری تھا درمیان میں موقوف ہو گیا پھر گزشتہ آٹھ مہینے مسلسل اسفار کی وجہ سے اس کا پھر سے آغاز نہیں ہو سکا رمضان المبارک میں ہر سال اتوار کی ظہر ہی میں اس کا سلسلہ رہا کرتا تھا تو دوستوں کے مشورے سے اس کا آغاز رمضان کی آج پہلی اتوار سے کیا جا رہا ہے جو سلسلہ جاری تھا وہ اس صورت تک مکمل ہوا تھا یہ صورت الحاقہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے اور الحاقہ کے معنی ہیں قائم ہو جانے والی ایک حقیقت اور اشارہ اس سے قیامت کی طرف کیا گیا ہے وہ حقیقت جو بہرحال واقع ہونے والی ہے حاقہ اس کو کہا گیا ہے الساعہ بھی کہا گیا ہے یوم القیامہ بھی کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا ہے قیامت وہ حقیقت ہے کہ جس کے آنے میں کوئی شک نہیں وہ انساعت لا لارئی بفیہ قیامت بہرحال آنے والی ہے اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے کسی عقل کے کمزور آدمی کو شک ہو تو وہ اس کی اپنی نادانی کم عقلی کم علمی کم فہمی ہے لیکن زمین آسمان کے خالق و مالک کا اعلان یہ ہے کہ قیامت آنے والی ہے اور وہ آ کر رہے گی جیسے ہم نے کسی کے مشورے اور کسی کی مدد کے بغیر اس کائنات ارض و سما کو بسایا بنایا ہے ہم ہی کسی کے مشورے اور کسی کی مرضی کے بغیر صرف اپنی مرضی سے اس کو اجاڑیں گے ختم کریں گے اور اس کی جگہ دوسرا عالم وجود میں لائیں گے تو اللہ رب العزت نے اسی وجہ سے یہاں اس کو کا فرمایا وہ حقیقت جو بہرحال موجود ہو کر رہنے والی ہے جس چیز کو بہت زیادہ اہمیت کے ساتھ اللہ رب العزت بیان کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی سنت اور اس کی عادت یہ ہے کہ وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اس کے بارے میں دریافت فرماتے ہیں کہ کیا آپ کو کچھ پتہ ہے اس کے بارے میں اس کا سوال قائم کرتے ہیں اور اس سوال کے قائم کرنے کا مقصد اس اس بات کی اہمیت کو بیان کرنا ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا القار یا تو ملقار یا وما ادرا کا ملقاریہ وہ بھی قیامت ہی کے بارے میں ہے اور یہ بھی الحاق تو ملحاقہ وما ادرا کا ملحاق مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو کوئی بات وما ادرا کا کہہ کر بیان کی ہے وہ وہ بات ہے جس کی خبر اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی اور جو بات وما یودری کا کہہ کر بیان فرمائی ہے وہ ایسی باتیں ہیں جس کی خبر اللہ نے نبی کو نہیں دی یہاں پر وما ادرا کا فرمایا تو نبی کو معلوم کر دیا اللہ نے کہ قیامت کیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بیان فرمائی احادیث میں قیامت کی حقیقتیں بیان کی گئی ہیں اور قرآن کریم کی مختلف آیات میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کی کچھ منظر کشی کی ہے کہ وہ کیسا دن ہوگا کیا حالت ہوگی کیا کیفیت مخلوقات کی ہوگی اور خود کیا کیفیت انسان کی ہوگی اس وقت انبیاء کا کیا حال ہوگا اس وقت نیک لوگوں کا کیا حال ہوگا اس وقت برے لوگوں کا کیا حال ہوگا سرکش کافر اور مشرق کس کیفیت میں ہوں گے اللہ تعالیٰ کا معاملہ کیا ہوگا یہ ساری تفصیلات قرآن میں بھی اور احادیث میں بھی موقع بموقع بہت تفصیل کے ساتھ بیان کر دی گئی ہیں علماء نے قیامت کے عنوان سے جو کتابیں لکھی ہیں اس میں اس کو بیان کیا ہے اردو زبان میں بھی ہے ہر زبان میں ایسی کتابیں مل جاتی ہیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے صرف قیامت کے آنے کا تذکرہ کیا ہے اس کے بعد چند قوموں کی حالت بیان فرمائی کہ انہوں نے انبیاء کی تصدیق کرنے کے بجائے انکار کیا تو انجام کیا ہوا اس میں جو مشہور مشہور قومیں تھیں جن کے بارے میں یہود و نصارہ تو اچھی طرح جانتے ہی تھے مکہ کے مشرقین بھی ان سے بے خبر نہیں تھے وہ واقعات اتنے مشہور تھے کہ باوجود مکہ والوں سے اس کا تعلق نہ ہونے کے بھی مکہ والے ان کے بارے میں اچھی طرح جانتے تھے اور قریب سے خبر رکھتے تھے اس لیے ایسی چند قوموں کا تذکرہ فرمایا چونکہ اولین مخاطب اس کے اہل مکہ ہیں اور یہ صورت بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے تو اللہ نے فرمایا سمود نے قیامت کے آنے کا انکار کر دیا تھا کذبت سمود و عاد بالقارعہ سمود نے اور عاد نے قیامت کے آنے کا انکار کر دیا جب ان کے نبیوں نے یعنی حضرت صالح اور حضرت حود علیہ السلام علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا کہ دیکھو قیامت سے ڈرو قیامت آنے والی ہے تو انہوں نے کہا کہاں کہ قیامت کیسی قیامت ہم کچھ نہیں مانتے آدمی مر جاتا ہے مٹی ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد کیا باقی رہتا ہے جب تک ہم دنیا میں ہیں اپنی مرضی سے اپنے آبا و اجداد کے طریقے پر زندہ رہیں گے اور جب ہم مر جائیں گے تو ہم ختم ہو جائیں گے فنا ہو جائیں گے آپ ہمیں مرنے کے بعد کس چیز سے ڈراتے ہیں ہم کو مرنے کے بعد کسی چیز کا ڈر نہیں یہ انہوں نے انکار کر دیا تو اللہ نے فرمایا کہ وہ قیامت کے بعد کی بات تو بعد میں ہے ہم نے ان کو زندگی ہی میں بتا دیا کہ کیا انجام ہوتا ہے پیغمبروں کی تکذیب کرنے کا اور انہیں جھٹلانے کا چنانچہ اما سمود فہ لکھو سمود کو تو ہم نے ایک زبردست چیخ سے ہلاک کر دیا وہ اماں فکو بری ہند سر سرن آتیا اور آد کے ساتھ یہ ہوا کہ سات رات اور آٹھ دن مسلسل ایک تیز و تند ہوا ان کے اوپر مسلط کر دی گئی وہ ایسی خطرناک ہوا تھی کہ اس ہوا سے وہ نہ گھروں میں چھپ سکے نہ باہر نکل سکے نہ کہیں بچ سکے وہ ہوا ان کا پیچھا کرتی رہی اور ایسی سخت ہوا تھی کہ اس ہوا نے ان سب کو ہلاک کر دیا کوئی بھی اس میں زندہ باقی نہیں رہا اور سمود تو جبرائیل علیہ السلام آئے اور قوم سمود کی بستی کے دروازے میں کھڑے ہو کر ایک چیخ ماری یہ ایسی خطرناک چیخ تھی کہ ان کے کلیجے پھٹ کر ان کے منہ سے باہر نکل آئے اس طرح وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ یہ تو ان کا انجام ہوا اور جا فرعون اور فرعون جو تھا وہ بھی بڑا سرکش تھا اس نے بھی حضرت موسا کی مخالفت کی اور ان کی دعوت کو ٹھکرایا جھٹلایا تو اللہ پاک نے فرعون اور فرعونیوں کو غرقاب فرما دیا دریا کے اندر اس کا واقعہ بھی قرآن میں کئی مرتبے بار بار پیچھے گزر چکا ہے ومن قبل ولتفات اور جو فرعون سے پہلے کی قومیں تھیں اور وہ قوم جو حضرت لوت علیہ السلاۃ والسلام کی طرف منصوب ہے اور آپ ان کی طرف مبعوث ہیں ان کو المتفقات کہا جاتا ہے ان لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ایسے ہی ہلاک و برباد کیا کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نام لکھے ہوئے پتھر برسائے گئے جو ہر ایک ایک شخص کے سروں پر لگے اور ان کو ہلاک کیا اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے سخت قسم کی ہوائیں چلائیں اور سب کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا فاسو رسول جب ان لوگوں نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے ان کو ایک ایسی پکڑ میں پکڑ لیا جس سے ان کے نکلنے کی کوئی شکل نہیں ہو سکی ہم نے فرعونیوں کو غرقاب کر دیا نو علیہ السلام کی قوم کو طوفان کے حوالے کر دیا فرعون فرعونیوں کو دریائے نیل میں غرقاب کر دیا اور اردن کے کنارے سمندر کے کنارے پر اللہ تعالیٰ نے المتفقات کو برباد کر دیا سب تباہ ہوئے برباد ہوئے یہ سب اس لیے کیا ہے لینا لَكُمْ تذکرہ یہ سب ہم نے پچھلی قوموں کے انجام اس لیے بیان کر دیے اور اس لیے تمہارے سامنے رکھ دیے تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے یہ ہو جائے عبرت کا سامان پھر کوئی ایسی غلطی نہ کرے اگلی قومیں اگلی ملتیں اپنے پیغمبر کی ایسی ناقدری نہ کریں اور ایسی نافرمانی نہ کریں تو لینا لکم تذکرہ ہم نے ان لوگوں کو نصیحت کا سامان بنا دیا ایک تذکرہ عبرت بنا دیا ان کی تاریخ جو پڑھے گا اگر وہ سمجھدار ہے تو وہ نبی کی نافرمانی کی غلطی نہیں دہرائے گا اور اپنے آپ کو اللہ کی پکڑ سے اور سخت عقاب سے محفوظ رکھ لے گا یہاں تک اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا جھٹ لانے والوں کا سرسری اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو یہ دنیا میں عذاب کسی کو ہو یا نہ ہو جیسے اس امت کو نہیں ہوگا عذاب یعنی دنیا میں یہ امت ایسے ہلاک نہیں کی جائے گی جیسے آت سمود قوم فرعون قوم نوح قوم لوت وغیرہ ہلاک کیے گئے ایسے یہ امت ہلاک نہیں کی جائے گی مگر تم یہ نہ سمجھنا کہ اگر دنیا میں عذاب نہیں آ رہا ہے یا نہیں آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے مواخذے اور پکڑ کی کوئی گھڑی بھی نہیں آئے گی تو ایسا نہ سمجھنا ایک وقت تمہارے لیے بھی مقرر ہے ادا الصور خفصور واحدہ جس وقت پہلا سور پھونکا جائے گا وحملت الارض والجبال فدکتا دکتا واحدہ اور پھر ایسی ہوا چلائی جائے گی وہ سور پھونکنے کے بعد اللہ کی طرف سے براہ راست اس کے حکم سے یا اسباب کی دنیا میں زلزلے کے ذریعے سے تیز ہواؤں طوفانوں اور اندھی آندھیوں کے ذریعے سے کسی بھی ذریعے سے اللہ تعالیٰ زمین کو تہس نہس کر دے گا پہاڑوں کو ریت کے ڈھیر میں تبدیل فرما دے گا اور اس وقت میں زمین کے اوپر کوئی مخلوق باقی نہیں رہے گی فیوم وقعت الواقعہ یہ دن ہوگا جب قیامت واقع ہو جائے گی اس وقت میں آسمان پھٹ پڑے گا اور روئی کے گالوں کی طرح ہو جائے گا فرشتے اطراف میں کھڑے ہوئے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کر رہے ہوں گے حدیث میں آتا ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ فرشتوں کی آٹھ صفیں بنوائے گا جو تمام مخلوقات کو اپنے اطراف میں پر تمام مخلوقات کو اطراف سے گھیری ہوئی ہوں گی تاکہ اس میں سے کوئی مخلوق کسی اور طرف نکل کر جا نہ سکے اور وہ سب ان کو اپنی نگرانی میں رکھیں اسی دن وہ ملوار شوربی کا فو کہ یوم سمانیہ آپ کے پروردگار کا عرش اٹھا کر لایا جائے گا محشر میں لوگوں کے حساب کے واسطے آٹھ فرشتے اٹھا کر لائیں گے مفسرین نے روایات نقل کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کو اس وقت میں چار فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں اور قیامت کے دن عظمت خدا بندی اور اس کے جلال کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے بجائے چار کے آٹھ فرشتے اسے اٹھا کر کے لے کر آئیں گے اور محشر میں جہاں حساب کتاب ہونا ہے اللہ تعالیٰ کا عرش پہنچایا جائے گا یوم دن تو رضونا لا تخفا کم خافیہ اس دن تم پیش کیے جاؤ گے تمہارے سامنے پیش کیے جائیں گی وہ حقیقتیں جن میں سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے سب تمہارے سامنے موجود ہوگی اور وہ پیش کیے جانے کے دن تین قسم کے ہیں ایک اور دو میں تو صرف اللہ کے سامنے مواخذے ہوں گے اور تیسرا پیش کیے جانے کی صورت یہ ہے کہ ہر بندہ اعمال نامہ جب اڑایا جائے گا تو کسی کے دہنے ہاتھ میں پہنچے گا کسی کے بائیں ہاتھ میں پہنچے گا یہ اللہ کی طرف سے خود بخود ہوگا جسے جہنم میں جانا ہوگا اس کے بائیں ہاتھ میں اس کا نامہ آ جائے گا جسے جنت میں جانا ہوگا خود بخود اعمال نامہ اس کا دہنا ہاتھ پکڑ لے گا اس کے دہنے ہاتھ میں آئے گا تو اب یہ دو طبقے ہو جائیں گے تمام انسانوں کے دنیا میں انسانوں نے بہت سے اوزان بنائے ہیں پیمائشیں بنائے ہیں اچھے برے ہونے کے واسطے اور خاص ہونے کے واسطے عام ہونے کے واسطے دولت کے مال کے کرسی کے اقتدار کے ڈگریوں کے جاگیرداری کے زمینداری کے اور خدا جانے کتنے لوگوں نے تقسیمیں کر رکھی ہے انسانوں کی کہ انسان دنیا کی دنیا والوں کی تقسیم میں دیکھے جائیں تو سینکڑوں نہیں ہزار ہاں ہزار قسموں میں ہوں گے لیکن محشر کے دن قیامت کے دن سب اللہ کے بندے تمام انسان صرف دو ہی قسم کے ہوں گے ایک وہ ہوں گے جو اصحاب الیمین یعنی اعمال نامہ جس کے دہنے ہاتھ میں مل گیا اور دوسرے اصحاب الشمال جن کے بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ پہنچ گیا بس یہی دو طبقے ہوں گے تیسرا کوئی وہاں پر نہیں ہوگا داہنے ہاتھ والوں میں سے ایک اور طبقہ ہوگا جنہیں اللہ تعالیٰ نے نام دیا ہے والسابقون السابقون اولئک المقربون یہ اللہ کے خاص خاص بندے وہ داہنے والے میں سے ہی ہوں گے لیکن اللہ تعالیٰ ان کو دوسروں سے سبقت عطا فرمائے گا اور اپنا خاص مقرب قرار دے گا وہ اللہ کے نیک بندے صاحب دل صاحب نظر دنیا کی حقیقت کو سمجھ کر ساری زندگی اپنے مولا مہربان کی رضا اور خوشنودی میں صرف کر دینے والے گناہوں سے بچنے والے چھوٹے بڑی نافرمانیوں سے دور رہنے والے وہ مقربین ہوں گے اور اس کے علاوہ بھی جن جن کی نجات ہونے والی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اصحاب الیمین ہوں گے جن کے دہنے ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا تو کیا ہوگا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اما من ہو بی امینی فیقول ہا کتابیہ انی غنطی حسابیہ فہو فی عیشت فی جنت قطوفها قطوف کلو ہنی ام بما الخالیہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تھوڑی سی منظر کشی فرمائی ہے کہ جس کے سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا تو وہ خوشی کے مارے ایک دوسرے سے کہنے لگیں گے لو بھائی ہمارا اعمال نامہ پڑھو اس میں کتنی بھلی بھلی باتیں ہیں اور یہ تو ہمارے سیدھے ہاتھ میں ملا ہے اپنا تو کام بن گیا بھائی اپنا تو مسئلہ حل ہو گیا خوشی خوشی سے وہ دوسروں کو بتاتے پھریں گے ہر ایک سے کہیں گے لو بھائی ہمارا امان نامہ پڑھو ہمارا امان نامہ پڑھو ایک دوسرے کو دکھانے کی کوشش کریں گے اور ساتھ ساتھ یوں بھی کہیں گے کہ میں یقین رکھتا تھا کہ حساب کا دن آنے والا ہے اور مجھے اس کا سامنا کرنا ہے اسی یقین نے مجھے برے کاموں سے بچایا اور اچھے کام بڑھائے اور ایسا اچھا امال نامہ میرا تیار ہوا اس وجہ سے کہ مجھے یقین تھا میں ایمان لایا تھا کہ ایک دن حساب کا ہے اور مجھے اللہ کو حساب دینا ہے انی ضنن تو انّقن حسابیہ مجھے یقین تھا زن کا لفظ عربی زبان میں زو معنین ہے اگر کبھی اس کے معنی ہوتے ہیں گمان کے شک کے اور کبھی معنی ہوتے ہیں یقین کے یہاں یقین کے معنی میں ہے انی ضنن تو انی ملاقن حسابیہ مجھے یقین تھا کہ میں حساب کے دن کا سامنا کرنے والا ہوں اور اسی وجہ سے میں احتیاط سے زندگی گزارتا تھا کہ کہیں حساب میں پکڑا نہ جاؤں کہیں حساب میں میں بائیں ہاتھ کے اعمال نامے والے میں نہ ہو جاؤں اس لیے میں احتیاط سے جیا کرتا تھا آج اس کی کامیابی مجھے حاصل ہو گئی اسی سے متعلق سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ حاصب انفسکم قبل ان تو اپنے آپ کا تم لوگ حساب لیتے رہو اس سے پہلے پہلے کہ تمہارا حساب اللہ پاک لینے کا دن آ جائے اللہ تعالیٰ کا حساب لینے کا دن بہت مشکل دن ہے تم اپنا حساب دنیا میں لیتے رہو روزانہ جس کو مشائق و بزرگان دین مراقبہ کہتے ہیں کہ بھائی سونے سے پہلے دن بھر کا حساب کر لو کہ دن بھر آج ہم نے کیا اچھے کام کیے کیا خراب کام کیے تو اگر خراب کام یاد آ جائیں تو توبہ کر لو اچھے کام یاد آ جائیں تو اس پر استقامت کی دعا کر لو اور جب سو جاؤ تو اس حال میں سو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ سے ہماری معاملت صاف ہو چکی ہو اور اللہ رب العزت ہمارے ذمے معافی کے قابل کوئی گناہ باقی نہ رہ گیا ہو ایسا روزانہ کر لینا کیا بڑی بات ہے اور وقتاً فوقتاً اپنے مال کا بھی حساب کر لو اور کبھی کبھی اپنی آمدنی کا بھی حساب کر لو یعنی کیسے کما رہے ہیں ڈھنگ سے کما رہے کہ نہیں کما رہے صحیح کما رہے کہ نہیں کما رہے کبھی کبھی اپنے اخراجات پر بھی نظر ڈال لو کہ غلط راستوں پہ تو خرچ نہیں ہو رہی ہیں فضول خرچیاں تو نہیں ہو رہی ہیں حساب میں پھنسنے والا کوئی کام تو نہیں ہو رہا ہے ہم سے تو اپنی آمدنی پر بھی نظر ڈال لو وقتاً فوقتاً اپنے اخراجات پر بھی نظر ڈال لو اسی طرح کبھی کبھی اپنی سل رحمی کی اور رشتہ داروں کے حقوق پر بھی نظر ڈال لو کہ کوئی کمی کوتاہی تو نہیں ہو رہی ہے اسی طریقے سے کبھی پڑوسیوں کے ساتھ اپنے سلوک پر بھی ایک نظر ڈال لو کہ صحیح چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے غرض یہ ہے کہ جو زندگی ہمیں دی گئی ہے جن مثبت اور منفی احکام کا پابند کیا گیا ہے اس کے تمام شعبوں پر زندگی ہی میں تب جب نظر ڈال لینا چاہیے اس لیے کہ جو شخص اس پر نظر رکھتا ہے اسے توفیق ملتی ہے اپنے اعمال کو صحیح کر لینے کی اپنے حالات کو درست کر لینے کی اسی طرح جو ماضی میں غلطیاں ہو گئیں ان کی توبہ کر لینے کی اور اس میں اللہ سے صلاح کر لینے کی توفیق ملتی ہے اور جو آدمی بے خبر زندگی گزارتا ہے خود اس کی نظر ساری دن سارے دنیا والوں کی زندگی پر ہوتی ہے اپنی زندگی پر اس کی کوئی نظر نہیں ہوتی تو ایسا آدمی جب اللہ کے پاس جائے گا تو اس وقت میں وہ دوسرے طبقے میں ہو جائے گا جس کے بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا اس لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نصیحت فرمائی دیکھو اللہ کے بندو زندگی میں جب بار بار اپنا حساب خود ہی کر لیا کرو اس سے پہلے پہلے کہ اللہ کو حساب دینے کی نوبت آ جائے اور اسی طریقے سے فرمایا زندگی میں اپنا وزن پہلے کر لیا اپنے اعمال نامے کا وزن کرتے رہو کہ نیکیوں کا بھاری ہے یا گناہوں کا بھاری ہے اس کا وزن دنیا ہی میں تم کرتے رہو اس سے پہلے پہلے کہ اللہ تعالیٰ وہ ترازو کھڑا کریں جس میں وہ اعمال کا وزن کرنے والے ہیں جو قطعی ثبوت ہے قرآن میں موجود ہے احادیث صحیحہ میں متواتر طریقے پر آیا ہے اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ وہ ایک ترازو ہوگی جس کے دو پلڑے ہوں گے اور اس کا ایک کانٹا ہوگا اور اس ترازو میں اللہ تعالیٰ بندوں کے اعمال اچھے برے تولیں گے یہ یقین ہے یہ اعتقاد ہے ہر مسلمان کا تو وہ توڑنا اللہ کے سامنے ہوگا اور اللہ کی نگرانی میں ہوگا اس سے پہلے پہلے تم اپنے اعمال کو خود تول لو کہ نیکی کی کتاب مضبوط ہو رہی ہے یا گناہوں کی کتاب بھاری ہو رہی ہے اس کو تم ہی تول لو یہی بٹھیں یہی رکھے جائیں گے اس میں اور انہی اعمال کو قیامت میں تولا جائے گا تو یہ جو انہوں نے کہا یعنی جو کہیں گے داہنے ہاتھ والے انی ذنع تو انّی ملاقن حسابیا مجھے یقین تھا کہ مجھے اللہ کا سامنا کرنا ہے تو یہ یقین اللہ نے اصل وجہ بتائی ان کی کامیابی اس یقین کی کمزوری سے نافرمانیوں میں اضافہ ہوتا ہے اور اس یقین کی مضبوطی سے نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے اور نافرمانیاں ختم ہوتی چلی جاتی ہیں اس یقین کو بنانا چاہیے قرآن میں اس کو نازل کرنے کا اصل مقصد یہی ہے یہ تو اس کی وہ حالت ہوگی پھر انجام کیا ہوگا فہو افیعی عیشت راضیہ وہ اپنی مرضی کی زندگی گزارے گا ایک مومن دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں جی پاتا جینے کی اس کو اجازت بھی نہیں ہے وہ پوری زندگی اللہ اور اس کے حبیب کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے تب قیامت میں اللہ فرمائیں گے زندگی بھر تو تم ہماری مرضی کے پیچھے چلے اب ہم نے تمہیں تمہاری مرضی کا مالک بنا دیا اب اپنی مرضی سے جیو فہو افی عیشت راضیہ وہ اپنی مرضی کی زندگی کی طرف یعنی جنت میں بھیجا جائے گا فی جنت عالیہ قطوف حادانیہ حدیث میں آتا ہے کہ جو بھی جنت میں جائے گا اس کو ایک ٹکٹ ملے گا وہ ٹکٹ بتانے پر ہی رضوان جنت اس کو جنت میں چھوڑے گا اس ٹکٹ کو دیکھے بغیر کسی کو وہ اندر داخلے کی اجازت نہیں دے گا تو وہ جو جوازیہ اس کو دیا جائے گا اس پر یہ لکھا ہوا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم حاضہ فلاں ابن فلاں فی جنت عالیہ قطوفہ دانیہ یہ لکھا ہوا ہوگا جب وہ جنت کا فرشتہ دیکھے گا کہ ان صاحب کو اللہ کی طرف سے ٹکٹ ملا ہے اندر جانے کا انہی کو چھوڑا جائے گا اور انہیں داخل کیا جائے گا اور جب وہ جنت میں جائیں گے تو فرشتے کہیں گے کلو وشربو ہنی ام بما اسلف تم فل ایام الخالیہ کھاؤ پیو خوشی خوشی رہو اپنے من مانی زندگی گزارو ان قربانیوں اور ان اشار کے بدلے میں جو تم نے دنیا میں اللہ کے خاطر چھوڑا تھا کھانے کی چیزیں چھوڑیں پینے کے چیزیں چھوڑیں شہوات نفسانیہ کے تقاضے چھوڑے بہت سے حراموں کو صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے چھوڑا تھا تو اب تمہارے لیے کوئی پابندی نہیں تم ماضی میں بہت مجاہدہ کر چکے ہو اب تم اپنی مرضی کے ساتھ منمانی زندگی گزار لو اس کے برخلاف جن کے بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا وہ مایوسی کی حالت میں یا تنی لم کہنے لگے گا کہ کہ بھائی کاش آج آج مجھے نامہ ہی نہ دیا گیا ہوتا یہ تو بڑی ذلت کی بات ہو گئی بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملا اور سارے گناہوں سے لت پت ہے اور اس میں کوئی خیر نہیں خیرات نہیں تو لم ادریما حسابیہ میں زندگی میں اطمینان نہیں تھا مجھے کہ حساب بھی ہوگا ہمیشہ اس میں میں شک شبے میں مبتلا رہا قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی حساب ہوگا کہ نہیں ہوگا کبھی مجھے یقین نہیں آیا اس کے بارے میں یا لیتہا تہا القاضیہ اے کاش موت مجھے ہلاک کر چکی ہوتی اور اللہ کے سامنے منہ دکھانے کا موقع نہ پیش آتا ماں اغنا عنی مالیہ میرا مال مجھے آج کچھ کام نہیں آ رہا ہے حلق عنی سلطانیہ میرے عہدے میرے اقتدار میری سرداریاں آج سب ختم ہو گئی برباد ہو گئی اللہ کی طرف سے حکم ملے گا خزو فغلو پکڑو اس کو اور جکڑو ثم الجحی مسلو پھر اسے جہنم میں اوندے ڈالو ثم اور جہنم کی ستر ستر گز کی آگ سے بنی ہوئی زنجیروں میں باندھو اس کو انہو کا لا یؤمن باللہ العظیم یہ زبردست خدا کا منکر تھا ولا طعام المسکین غربا پرور نہیں تھا کسی پہ رحم اس کو نہیں آتا تھا ہاں ہنا حمیم آج اس کا یہاں کوئی دوست نہیں کوئی اس کا مددگار نہیں ہے ولا اللہ من غسلین اس کا کھانا سوائے غسلین کے اور کچھ نہیں ہوگا اور غسلین وہ پیپ ہے دو زخیوں کے زخموں سے نکل نکل کر کسی جگہ اکٹھا ہو رہا ہوگا اور وہی اس کو کھلایا جائے گا لا الا یہ اللہ کے باغیوں اور نافرمانوں کے علاوہ کسی کو نہیں کھلایا جائے گا انہی لوگوں کو کھلایا جائے گا جو جہنم کے مستحق بن گئے اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے یہ ایک رکوع ہے اس کا اس رکوع کا خلاصہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ورنہ جو کچھ اس میں بیان کیا گیا ہے وہ بڑی لمبی تفصیل و تفسیر چاہتے ہیں جس کے لیے بہت بڑا وقت درکار ہے نہ حب فرصت نہ آپ کو البتہ یہ جو دوسرا رکو مختصر سا ہے اس صورت کا اس صورت کے دوسرے رکو میں اللہ نے اصل بات بیان فرمائی یہ تو ماضی کے احوال تھے ماضی کے حالات بیان کیے مستقبل کے حالات بیان کیے یعنی کچھ تو دنیا میں ایسے لوگ تھے جنہوں نے پیغمبروں کی تقزیب و نافرمانی کی تو ان کے انجام کیا ہوئے اس کو بتا دیا دنیا کا حال تاریخ بتائی اور مستقبل میں جو قیامت میں ہونے والا ہے اس کا اور تذکرہ کر دیا اس کے بعد فرمایا کہ اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون جتنی چیزوں کو تم دیکھتے ہو ان سب کی قسم کھاتا ہوں اللہ فرما رہے جتنی چیزوں کو تم دیکھ رہے ہو ان سب کی قسم کھاتا ہوں اور ان چیزوں کی بھی جس کو تم دیکھ نہیں پاتے ہو اور غیب میں ہیں ان کی بھی قسم کھاتا ہوں اور قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ جو قرآن تمہارے نبی تم کو سناتے ہیں ان نحول رسول ان کریم یہ فرشتے کا ایک معزز قاصد کا پہنچایا ہوا کلام ہے ما ہوا بقول شاعر یہ کسی شاعر کی شاعری نہیں ہے ولا بقول کاہن اور کسی کاہن کی کہانت نہیں ہے یہ اللہ کا کلام ہے جو اللہ نے اپنے مقرب فرشتوں کے ذریعے سے بھیجا ہے تنزیل من رب العالمین تھوڑا تھوڑا کر کے رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس لیے اس قرآن کو قرآن اور کلام ربانی ہونے پر ایمان لانے میں تم کو شبہ نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی اطمینان کے واسطے قسم کھا کر یقین دلا رہے ہیں کہ قرآن یہ کسی بندے کا کلام نہیں ہے یہ قرآن شاعروں کی شاعری نہیں ہے یہ قرآن ادیبوں کا ادب نہیں ہے یہ قرآن خطیبوں کی خطابت نہیں ہے یہ قرآن کاہنوں کی لفاظی نہیں ہے یہ قرآن تو اللہ کا کلام ہے جن جو نہیں ہونے کی اللہ نے نفی فرمائی ہے وہ سب الزام مکہ والے نبی پر لگاتے تھے بعض کہتے تھے کہ یہ شاعر ہے شاعری کر رہا ہے بعض کہتے تھے یہ کاہن ہے کاہنی کر رہا ہے یعنی غیب کی خبریں بتا رہا ہے جیسے بعض لوگ بتایا کرتے ہیں جانتا کوئی بھی نہیں لیکن کچھ اٹکل پچو بتایا کرتے ہیں تو کہنے لگے یہ کاہن ہے بعض کہنے لگے یہ ساحر ہے بڑا جادوگر معلوم ہوتا ہے اور ہمارے اوپر جادو کر دیتا ہے یہ کلام پڑھ کر کے تو کسی نے کچھ الزام لگایا تھا کسی نے کچھ الزام لگایا تھا اللہ نے سب مکے والوں کی تہمتوں کا جواب دے کر فرمایا کہ قسم ہے ان تمام چیزوں کی جس کو تم دیکھتے ہو اور ان تمام چیزوں کی جس کو تم نہیں دیکھ پاتے ہو یہ قرآن اللہ کا کلام ہے رب العالمین نے رسول کریم یعنی جبرائیل کے ذریعے سے ہمارے نبی پر اتارا ہے اور تمہارے نبی تم کو سنا رہے ہیں تم اس میں شک نہیں کرو اس میں شبہ نہیں کرو ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے اور کسی بندے کے اندر یہ طاقت نہیں یعنی کسی پیغمبر کے اندر ایسی کوتاہی اور عیب اور کمی نہیں ہو سکتا کہ وہ اللہ کا نبی بھی ہو اور اللہ کی طرف سے جھوٹی باتیں کہے یہ ہو ہی نہیں سکتا جس کو ہم نبی بناتے ہیں سوچ سمجھ کر اپنے علم کے مطابق بناتے ہیں اللہ عالم یجعل رسالتہ اور جس کو بنا دیتے ہیں وہ اتنا بھروسہ مند ہوتا ہے کہ وہ کبھی اللہ کی طرف ایک حرف بھی بڑھا کر یا گھٹا کر اس کے کلام کو نہیں پیش کرتا پوری دیانت کے ساتھ پیش کرتا ہے اور مکہ والے چونکہ ضدی لوگ تھے اور بہت ہٹ دھرم تھے اور نبی کی عداوت و بغض ان کے دلوں میں کوٹ کوٹ کے بھر گئی تھی اس لیے اللہ تعالیٰ نے پوری استغنا اور بے نیازی کے ساتھ پورے یقین کو دہا یقین دہانی کرانے کے لیے اس قدر واضح انداز میں بیان فرمایا ہے کہ وہ اللہ ہی کا حق ہے اور اللہ کا اگر قول نہ ہوتا تو نبی کے بارے میں کسی غیر نبی کی زبان پر ان الفاظ کو لانے کی جرت بھی نہ ہوتی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے بارے میں فرمایا ہے کہ لو تقول علینا بعض الاقاویل اگر یہ میرے نبی میری طرف سے کوئی بات نہ ہو اور وہ اپنی طرف سے گھڑ کر تم کو سنائیں تو اتنا آسان نہیں ہے ہم لاخد نامن ہو ہم ان کو داہنے ہاتھ سے پکڑ لیں گے ثم لقطعنا منه الوتين پھر ہم ان کو ذبح کر دیں گے اور ان کو اس کو ختم کر دیں گے فما منكم من احد عنه حاجزین اور مخلوق میں تم میں سے کوئی ایک بھی ان کو بچانے کے لیے نہیں آ سکتا اور بچانا چاہے تو میری پکڑ سے ان کو بچا نہیں سکتا یہ سخت ترین بات اللہ تعالیٰ نے سخت ترین اطمینان دلانے کے واسطے مکہ کے مشرکوں کو کہ میرا پیغمبر وہ ہے جو ایک بات بھی گڑھتا نہیں ہے اور ایک بات بھی اپنی طرف سے نہیں کہتا ہے قرآن میں دوسری جگہ صورت النجم میں اللہ نے فرمایا ومایمت قرآن الحا انہ اللہ وا وہ اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کہتے ہر بات وہ ہے جو ہم نے ان کو وہی کی ہے اور ان کو ہم نے پہنچائی ہے اس لیے یہ اطمینان دلانا اللہ کو مقصد ہے اپنے نبی پر اللہ کو اتنا بھروسہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ایسا کر ہی نہیں سکتے اور فرض محال کر دیں تو پھر ہم چھوڑیں گے بھی نہیں اور اتنا سخت معاملہ ہم کریں گے وہی ان نح للمتقین بندو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیحت نامہ ہے سارا قرآن ان کے لیے جو ایمان لائے و انَََ علام ونمن کم مقدمین ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے بعض لوگ انکار کرتے ہیں اور اس کلام کو جھٹلاتے ہیں وہ ان نحول حسرت الکافرین ان جھٹلانے والوں پر بہت افسوس ہے اور بہت حسرت ہے یہ بہت ناکام ہونے والے ہیں لیکن وہ مانے نہ مانے ان نحول حق القین یہ سراسر حق کتاب ہے اے نبی آپ کسی کی پرواہ مت کیجیے بسم رب العظیم اپنے پروردگار کے مبارک نام کی تسبیح پڑھا کیجیے اور اللہ تعالیٰ کو ہر عیب سے پاک تسلیم کرتے رہا کیجیے سبحان اللہ وب بحمدہی سبحان اللہ العظیم کہتے رہا کیجیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حکم کے بعد سے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید میں مشغول رہا کرتے تھے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس صورت کے پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے پچھلے لوگوں کے برے انجام سے سبق سیکھنے اور آنے والے زمانے میں جو کچھ ہونے والا ہے اس پر یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے ان لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے جو قیامت کے دن جن کے داہنے ہاتھ میں اعمال نامہ ملنے والا ہے اور وہ جو فخر کے ساتھ یہ کہنے والے ہیں انی زنن انی ملاقن حسابیا اللہ وہ یقین ہمیں آج نصیب فرما دے اور ہم بھی حساب کے دن کا ہمیشہ استحضار رکھ کر جینے والے بنے وہ دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانك اللهم